حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد مرہ بن بحب سقفی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا تو مجھ سے فرمایا کھجور کے ان دو چھوٹے پودوں کے پاس جا کر انہیں کہو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ آپس میں مل جاؤ چنانچہ وہ مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے پردہ فرما کر حاجت پوری کی پھر مجھ سے فرمایا ان کے پاس جا کر کہو تم میں سے ہر پودا اپنی اپنی جگہ واپس چلا جائے میں نے انہیں کہا تو وہ اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو انتالیس